دوستو تجدید کے متعلق ایک بات عرض کرتا ہوں ایسے بندے بندے کے پیچھے بندے بندے کے ساتھ مجدد کا لقب لگا دیتے ہیں یہ بات اپنی جگہ پر برحق ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس اللہ یبعث علی راس کل رہا من یجدد میں یہ جب تحاج ہر صدی کی ابتدا یا انتہا میں اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے بھیجتا رہے گا جو اس امت کے دین کو نیا تازہ کرتے رہے اللہ یا بات کو یہاں پر استمرار کے لیے یہ مستقبل استمراری ہے زمانہ ہوگا کہ نہیں تو یہ حدیث بات صحیح ہے اسے حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مجدد ضرور آئیں گے اور آتے رہیں گے لیکن مجدد کی حقیقت کیا ہوگی تجدید کیا چیز ہے یہ بات متشابہات سے بن جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں سمجھ نہیں پاتے کہ تجدید کیا چیز ہے مجدد کون ہوتا ہے آپ کو مثال دے کر مسئلہ سمجھاتا ہوں پہلے تجدید کی حقیقت بیان کر دیتا ہوں خلاصہ تجدید یہ ہے کہ لوگوں نے دین کے کسی بھی شعبے کو کسی بھی حصے کو غلط رنگ دے رکھا ہے اس کے اندر جو دین کے احکام ہیں ان احکام کا تصور تبدیل کر دیا ہے ان احکام کی حقیقت تبدیل کر دی ہے تجدید یہ ہے کہ پھر ان احکام کو جس طرح اللہ رسول نے پیش فرمایا ہے ایما کرام نے سمجھایا ہے اسی حقیقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اس کو تجدید کر اللہ مثال دیتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے محسوس سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے اب اس کو چمکانے اور نیا بنانے کے لیے ویک مال استعمال کی جاتی ہے مال سے رنگ اتارا جاتا ہے لوہا کون تبدیل کیا جاتا ہے جو زنگ یعنی باہر سے جو لوہے کی چیز نہیں تھی لوہے کے ساتھ لگنے سے لوہے کو خراب کر کے دیکھنے میں وہ بھی لوہا لگ رہی ہے لوگ اس کو بھی لوہا کہہ رہے ہیں ریک مال کا کام یہ ہے کہ اسی باہر سے لگنے والی چیز جو لوہے میں شامل نہیں ہے لوہے کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس کو آ کر خراب کر رہی ہے دیکھ بھال نے اس کو اتارنا ہوتا ہے جب وہ اتر جاتا ہے دنگ اتر جاتا ہے لوہا صاف ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح سمجھو اہل باطل نفس پرست لوگ شیطانی قوتیں تابوتی طاقتیں دین کو اپنی من منشار مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ ظالم یہ کام کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کے نفس ان کے نفسانی خواہشات اور شیطانی سوچوں کا نتیجہ ہوتا ہے اس کو دین کی چادر پہنا دین کا پانی چڑھا دیتے ہیں دین کا نام دے دیتے ہیں اس کو لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دین یہی ہے جدر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ شیطانی ملاوٹ نفسانی خواہشات کی ملاوٹ دین میں ہو چکی دین سے جو نہیں ہے لوگ اس کو دین سمجھ رہے ہیں شیطانی کام ہے لوگ دین سمجھتے ہیں آرام کام ہے لوگ اس کو دین کا فن سمجھتے ہیں جدت کا یہ کام ہے کہ وہ اس حرام سے پردہ اٹھائے لوگوں کو بتائے کہ جس دھوکے سے حرام کو انہوں نے فرض بنایا ہوا ہے نجائز کو شریعت کا حصہ بنایا ہوا ہے گناہوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل کر دیا ہے کفر کو دین میں شامل کر دیا ہے جو کچھ دین نہیں ہے اس کو انہوں نے بھائی دین بنایا ہوا ہے جب وہ حقیقت ایسی کھولتا ہے تو لوگوں کے سامنے دین کی صحیح تصویر پیش ہو جاتی ہے کہ میاں دین وہ نہیں جو اس طرح لوگوں نے بنایا ہوا ہے یہ تو نجائز کفر اور حرام اور نجائز کاموں کو دین بنایا ہوا ہے دین یہ نہیں ہے دین ہمارا یہ ہم ظاہر بات ہے جس وقت مجدد یہ کام کرے گا کہ جو تاغوتی شیطانی طاقتوں نے اپنی خواہشات کے مطابق دین بنا رکھا ہے جو دین میں داخل نہیں اس کو دین میں شامل کر رکھا ہے جب ان کے اس دھوکے اور اس فریب کی ساری حقیقت لوگوں کے سامنے کھل جائے گی تو ظاہر بات ہے وہ طاقوتی اور شیطانی طاقتیں مخالف تو ہو جائیں گی انہوں نے ایک پوری منصوبہ بندی سے ایک عرصے سے یہ کام کیا کہ جو حرام تھا اس کو دین بنا دیا جو بے دینی تھی اس کو دین بنا دیا جو کفر تھا اس کو اسلام بنا دیا اتنا عرصے سے منصوبہ بندی سے جب وہ کام کرتے رہتے ہیں تو اگر کوئی آدمی آ کر ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے اور لوگوں کو بتا دے کہ یار دین یہ نہیں ہے یہ ہے تو ظاہر بات ہے ان کو آگے لگے گی شک جب آگ لگے گی تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو مجدد ہوتے ہیں ان کی مخالفت اور ٹکر شیطانی اور تاغوتی طاقتوں کے ساتھ ضرور ہے یہ ناممکن ہے کہ شیطانی طاقتوں کے ساتھ دوستی بھی رہے اور مجدد صاحب بھی ہوں حضرت تجدید بھی کر رہے ہوں اور شیطانی طاقتوں کے ساتھ دوستی بھی قائم ہوں یہ ناممکن سی بات ہے ایمان سے کہہ رہے ہیں بے شک وہ مجدد ہو ہی نہیں سکتا جس کی شیطانی قوتوں کے ساتھ ٹکر ہو سمجھ نہیں آ رہی اب اس کا مطلب یہ نکلا کہ تجدید میں مجدد کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو دین سے نہیں جو بات جو کام دین میں نہیں اس کو دین جب لوگ بنا لیتے ہیں تو وہ اس بے دینی کے کام کو اور دین کے کاموں کو جدا کرتا ہے برائیوں کو دین کا جو حصہ نہیں دین کے مخالف اور زندہ علیحدہ کر کے دین کو علیحدہ کر دیتا ہے دین کو خالص کر دیتا ہے جب یعنی دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ مجدد نے دین کو صحیح پیش کرنا ہوتا ہے دین کو بدلنا نہیں ہوتا سبحان اللہ دین کو بدلنا اور چیز ہے دین کو بدلتے وہی ہیں جو شیطانی طاقتوں والے ہوتے ہیں اور دین کی حقیقت اور صحیح شکل سے پردہ وہی اٹھاتے ہیں جو اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے ہیں سبحان اللہ آج سمجھ آئیے نا آج کل مجدد ان کو کہا جاتا ہے جو لائن دین کو بدلتے ہیں بے شک پیر کو فرنگی کے پیچھے تبدیل کر دیتے ہیں جس طرح یہود نسارا اسلام کو پیش کرتے ہیں وہ انہیں کی تقلید اور اتباع کے اندر دین کو پیش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تجدید ہو رہی ہے جو ہمارا دین اسلام ہے اس میں اس کا کوئی جز کفار کو پسند نہیں ہو سکتا بے شک بے شک اور یہ کیسے مجدین ہیں جو لانتی ایسا دین دیتے ہیں یورپ کو پسند کیا یورپ کی طرف سے آتا ہے بے شک امریکہ برطانیہ یورپ کے اندر بھی وہی دین مروج ہے بے شک اور یہاں بھی یہ مشرق میں وہی پیش کرتے ہیں میں اقبال کا کلام ڈھونڈ رہا تھا ملا نہیں ہے مجھے جس کا ایک مصر مجھے یاد ہے کہ یہ آواز ہے تجدید آگے فرماتے ہیں مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانا اللہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہاں جو مجدد آ کر یہ مجدد ہیں جی ماشاءاللہ اللہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ مجدد ہیں پیر سیفی صاحب یہ مجدد ہیں فلانے صاحب یہ مجدد ہیں سبز پگڑی والے صاحب یہ فلان کا اقبال فرماتے ہیں یہاں جو تجدید کے ڈنڈورے پٹتے ہیں نا اور جو تجدید کے دعوے کرتے ہیں یہ آواز ہے تجدید یہ تجدید کی شہرت جو آج کل ہو رہی ہے اقبال فرماتے ہیں مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ یہ صرف انگریزوں کے پیچھے مسلمانوں کو چلانے کا بہانہ ہے اور تجدید نہیں نام اس کا تجدید ہے نام اس کا تجدید ہے اور حقیقت میں یہ تقلید ہے اور اتنا لانتی تقلید ہے اور اتنا عام تقلید ہے کہ جو سب سے تقلید کے مخالف سب سے زیادہ مخالف تقلید کے شمار ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں بے شک غیر مقلدین علیہ حدیث جن کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تکلیف کے بہت دشمن ہیں بہت مخالف ہیں لیکن کون سی تکلیف کے یہ لوگ مخالف ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ عیمہ کرام کی تقلید جن کی تقلید جنت میں لے جاتی بے شک سبحان اللہ جن کی تقلید ہدایت کی ضمانت ہے بے شک سبحان اللہ جن کی تقلید اللہ کی رحمت ہے سبحان اللہ جن کی تقلید سے انسان صاحب عقل و شعور بن جاتا ہے دنیا آخرت اپنی سنوار لیتا ہے یہ لانتی اس تقلید کے مخالف ہے اور تقلید فرنگی تو یہ خود کرتے ہیں بے شک فرنگی کی تقلید میں اتنے انسے ہیں جس کو وہ تعلیم کہتا ہے اس کو یہ تعلیم کہتے ہیں اس کو وہ ترقی کہتا ہے اس کو یہ ترقی کہتے ہیں اور اتنے اندھے ہیں کہ ان لائنوں نے ہمیشہ سے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ انگریز حکومت کے خلاف لڑنا جائز نہیں جب اندازہ لگائیں انگریز حکومت کی طرف سے اگلے دن لطیفے کی بات ہے لاہور سے ایک جو آ گیا جامعہ اشرفیہ کے فض دو دو بڑے فاضل بندے تھے جامعہ اشرفیہ پھر انہوں نے ڈگریاں بھی کی ہوئی تھی پڑھا مدرس بھی رہے اب وہ تاریخ پر کوئی کتاب لکھ رہے تھے پتہ نہیں میرا نام انہوں نے کیسے سنا وہ یہاں پر آئے کہنے لگے جی ایک انہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تاریخی حقائق جمع کر رہا ہوں جی سکول والے نیچری جو ہیں انہوں نے سر سید احمد خان کے ماننے والوں جو ہیں انہوں نے تاریخ کو بگاڑ کے پیش کیا ہے ہمارے اکابرین کو انہوں نے انگریز کا دوست ثابت کیا ہے سکول والوں نے ہمارے علماء دیوبند کو شدید مخالف تھے انگریز کے میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں کافی کر چکا ہوں آپ کے پاس اگر کوئی حوالہ ہوں تو آپ سے لینے آیا خیر میں تمہید کے لیے جو باتیں کرنی تھی میں کرتا رہا میں نے کہا جناب آپ تاریخ صحیح حقیقی پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دیوبند والے لوگ جو ہیں یہ بالکل انگریز کے مخالف ہیں ایک حوالہ میرا لیجیے میں نے کہا بچوں کو تنکرا الرشید لاؤ اب دیوبندیوں کا قطب الرشاد رشید احمد گنگوہی یوں سمجھیے کہ دیوبند چلے ہی ان سے قاسم نانوتوی نوتری ہو گیا وہ ہو گیا اس کا شاگرد تھا عاشق الہی میرٹھی اس نے اپنے استاد کے حالات پہ کتاب لکھی اس کا نام ہے تب الرشید الرشی میں نے کہا یار لاؤ اس کے اندر ایک باب ہے الزام بغاوت کیا بھاؤ گئے باب کیا بغاوت میں نے کہا حضرت پڑھیے وہ کافی چالاک اور شاطر تھا بہت سی ڈگریاں اس نے کی ہوئی ہیں سکولوں سے پتہ نہیں کہاں کہاں پھر درس نظامی ان کا وفاق والا وہ بھی پورا کیا وہ درس بھی رہا بہت شاطر تھا لیکن ہمارے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ یہاں پر شاطری کیا چلتی بھائی میں نے کہا جی پڑھیے اب اس کے اندر جو لکھا الزام بغاوت کے لفظوں سے ہی آپ سمجھ جائیں گے شاگرد لکھ رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں پر انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کا الزام تھا حقیقت نہیں تھی ہم ان کے باغی تھوڑے تھے انگریز حکومت اور ہم بغاوت کریں تو وہ پھر آگے چلتے چلتے یہاں تک لکھا کہ کن کو باغی کہا جا رہا ہے ارے یہ ہم اکابر دیوبند سے یہ حضرات وہ ہیں جو اٹھارہ سو ستاون کے خوفناک سانیہ اور واقعہ کے اندر جب ان پر حملے ہوئے فسادیوں باغیوں کی طرف سے بندوقشیوں کی طرف سے یعنی کون تین قومیں انگریزوں کے خلاف تنگ ہو کر اٹھارہ سو ستاون میں کھڑی ہو گئی ایک مسلمان ایک ہندو اور سکھ یہ تینوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ ان کو اس کو نکالنا ہے یہ لانتی ہم سب کو تنگ کرتا ہے کیونکہ انگریز جو تھا وہ ہندوؤں کا مذہب سکھوں کا مذہب مسلمانوں کا مذہب ہر ایک کا مذہب ختم کرنا چاہتا تھا الحاظ اور زندقہ لے کر آیا تھا تو جب یہ تینوں قومیں کھڑی ہو گئیں اس کو یہ دور بغاوت کہتے ہیں اس دور کے اندر دیوبندیوں پر الزام واپیوں پر الزام لگ گیا کہ یہ بھی حضرت بازی تھے تو وہ اپنی پاک دامنی ثابت کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں توبہ توبہ ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے اکابر فلاں مقام پر جا رہے ہیں پورا جتھا ہے قاسم نانوتری مدرسہ دیوبند کا بانی وہ صاحب موجود ہیں اور جناب ساتھ قطب الرشاد قطب الرشاد رشید احمد گنگوئی صاحب ہیں ہاں جی حافظ دامن صاحب ہیں اور اور بڑے بڑے اکابر ہیں ہمارے وہاں تو بندوقیوں نے آ کر حملہ کر دیا تو یہ درویشوں کا جتھا اپنی سرکار سے ہٹنے والا نہ تھا حافظ صاحب نے گولی کھائی شہید ہو گئے اپنی سرک یہ لفظ ہیں اپنی سرکار پر قربان ہو انگریز تو کہہ رہے ہیں اپنی اپنی سرکار پر قربان وہ مجھے کہنے لگا یہ تو شاملی کے مقام پر حکومت قائم کی تھی انہوں نے کون کی بات ہو رہی ہے وہ بندوق جی کر میں نے کہا جناب حکومت انہوں نے جو قائم کی تھی تو یہ خود سرکار تھے پھر اپنی سرکار پر قربان انہوں نے کر مانا یہ تو خود سرکار ہے باہر سے حملہ کر پھر میں نے کہا دیکھو دیکھو اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے کہنے لگا ہاں میں جاتا ہوں میری نظر نہیں اس پر پڑی میں میں میں جاؤں گا گا گا اور پھر تحقیق کروں انشاءاللہ آؤں آپ کے پاس سمجھ گیا آنا ہی پتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ رسول پڑھے کتنے ہونا محمد رسول رسولہ پڑھتا لانتا کہ سور دے سورو جڑے مر کے مرتے پائے اسلام دے دراب انگریز حکومت واسطے مرتے تو لانتی ہو سکھ تے ہندو تنگ ہو کے اٹھ پائے نے تسی انہاں نال بھی کہہ گزرے اندازہ لگا یار کس قدر دوستی ہونی ہے کہ سکھ اور ہندو تے تنگ آ گئے انگریز حکومت یہ تنگ آن دی بجائے ایڈی کو سنگت لگ گئی ہے کہ انہوں واسطے مرے نو اپنے نو شہید آندے نے پورے قائم نے سمجھ نہیں آ رہی تو بھائی یہ دین بدلنے والے لوگ ہیں دین بدلنے والوں کو مجدد مجداج کہا جاتا ہے یہ وہاں بھی لوگ تقلید فرنگ کرتے ہیں لینوں سے پوچھو ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی وہ لائنوں جن کی تقلید میں کروڑوں اولیاء بن گئے واصل اللہ ہو گئے جنت میں پہنچ گئے جن کی تکلیف غن غالب ہے غالب رائے ہے غلط غالب غن ہے تو مانی نفس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ اولیاء اللہ بن گئے اور جنت میں پہنچ گئے داتا علی اجمیری خواجہ اجمیری بابا فرید جیسے ارے دجالو تمہیں حیا نہیں آتی حیا ہو تو آئے بے شک تو کہتے ہو امام اعظم کی تکلیف تو شرک ہے اور فرنگی کی تکلیف یہ فرض ہے لائن وہی بات ہے کہ یہ وہ مجدد ہیں جو اقبال ہمارے کہہ گئے یہ آواز ہے تقلید یہ آواز ہے تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ سبحان سبحان اللہ اللہ ادھر جو ہمارے مشرق میں مجدد نت نئے اٹھتے ہیں پیدا ہوتے ہیں جیسے موسم میں برسات ساون کے اندر ڈڈو پیدا ہوتے ہیں بے شک بے بے شک شک یہ اسی طرح لائن مجدد پیدا ہوتے ہیں اور جو بھی کتا مجدد اٹھتا ہے مسلمانوں کو فرنگی کی تکلیف میں مضبوط کرتا ہے ماشاء اللہ ترقی کا دور ہے تگڑے ہو جاؤ ہو جا بات ہے ایسی عجیب بات ہے کہ بات تجدید کی کرنی اور تکلیف فرنگی فرنگی یار کتنا پتے کی بات ہے اقبال کی جو مسلمانوں خبردار ان لائن مجدوں کے چکر میں نہ آنا ان کی تجدید کو تجدید نہ سمجھنا یہ تکلیف کا سبق دے رہے ہیں تکلیف معنی ہوتا ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات کو حجت مان لینا بغیر دلیل کے کسی بات کسی کی بات کو صحیح مان یہ تقلید ہے بلکہ تقلید کے معنی میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی ایسے بندے کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا کہ جس کے متعلق یہ گمان بھی نہ ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بات کرنے والا ہے اگر یہ گمان ہو کہ یار یہ اللہ کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین حق کی صحیح بات کرتا ہے پھر اس کی بات کو ماننا یہ تقلید نہیں جس کو اتباع کہا گیا ہے یہ مجازن تقلید ہے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ہم مانتے ہیں اولیاء مان گئے مان گئے وہ وہ امام مان گئے جن کو دنیا نے امام مانا بے شک وہ حضرات جن لوگوں نے جن پاکوں نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیف کی ہے انہوں نے ہزار بار دیکھا ہزار تحقیقیں کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انتہائی مضبوط اور محکم تھے سبحان اللہ جب انہوں نے دیکھا ان کو گمان ہوا غالب گمان ہو گیا غالب گمان ہو گیا یا یقین کی حد تک ہو گیا کہ جناب امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد ہوں یہ پکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور کار تھے آپ کی شریعت کے پابند لوگ تھے پھر انہوں نے ان کی اتباع کی ہے جب ان کی اتباع اس وقت کی ہے تو اس کو تقلید نہیں کہنا ہاں تقلید لفظوں میں کہہ رہے ہیں حقیقت میں یہ تقلید نہیں ہے امام سروخ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قواعد التصوف میں امام ظروخ رضی اللہ تعالیٰ قواعد التصوف کے اندر مالکی مذہب کے ہیں طالبان میرے خیال میں نویں صدی کے ہیں یا آٹھویں کے آپ نے لکھا ہے امام ذروخ نے فرمایا ائمہ کرام کی باتوں کو جو مانا جاتا ہے ان کے بتائے ہوئے احکام کو جو مانا جاتا ہے یہ تقلید نہیں حقیقت میں یہ اتباع ہے کیونکہ تقلید میں یہ بات ضروری ہے جس کی بات کو تم مان رہے ہو اس کے متعلق یہ شبہ تک بھی نہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بس کہو جی ہم یہ دیکھتے نہیں اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے بس ہم اس کی بات کو مانتے ہیں یہ تقلید ہے اگر تمہارا اعتقاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کرتا ہے اللہ کے دین کے مطابق بات کرتا ہے اللہ کے دین کی بات کرتا ہے اس کو تقلید نہیں ہے سمجھ آ رہی کہ سبحان اللہ تو بھائی یہ تکلیف فرنگی کرنے والے آئندہ کرام کی تکلیف کو ہی کہیں گے بے شک بے شک سمجھ آ رہی کہ نہیں بے شک اور کیسے عجیب لوگ ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ انہوں ہیں کہ جنہوں نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہ کے حصے کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین حصے ہیں دین کے کتنا حصے ہمارے تین ہمارے دین اسلام کے تین حصے ہیں ایک حصہ ہے عقائد کا کس کا عقائد کا ایک حصہ ہے تصوف کا اور ایک حصہ ہے فقہ شریعت مطالعہ کے کتنا حصے ہیں تین حصے تین قسم یعنی تین حصے تین جس جس کو حدیث احسان کے اندر یا حدیث جبریل کے اندر بیان کیا گیا یہ تین حصے عقائد میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے ماننا ہے اس کے فرشتوں کو کیسے ماننا ہے اس کی کتابوں کو کیسے ماننا ہے اس کے نبیوں رسولوں کو کیسے ماننا ہے یوم آخر کو کیسے ماننا ہے اس کی تقدیر کو کیسے ماننا ہے یا قائد کا حصہ جس کا ماننے کے ساتھ تعلق ہے دل میں جانو اور مانو سبحان لو عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہو دل کے ساتھ دل کے کیا مطلب کہ اس کو جانا جائے اور مانا جائے اس کو کرنا نہیں ہوتا عقیدے کو کرنا نہیں ہوتا کرنا جسم کے ساتھ ہوتا ہے کوئی آدمی کام کر رہا ہے جسم کے ساتھ کر رہا دوسرا حصہ ہے ہماری شریعت کا فقہ فقہ کے اندر وہ اعمال بتائے جاتے ہیں وہ کام بتائے جاتے ہیں جو انسان کے لیے کرنے انسان کے لیے کرنے یا نہ کرنے کیا کام عائد ہوتے ہیں یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے کرنا ہے یہ نہیں کرنا ان کو کہتے ہیں اعمال فرویہ امال آکام فروعیہ یعنی یہ کرنے سے تعلق رکھتے ہیں فکا وہ کام بتاتی ہے شریعت کے مطابق جن کا کرنے کے ساتھ سبحان اللہ سمجھ آ رہی کہ نہیں بے شک اچھا پھر تیسرا حصہ تصور کا ہے تیسرا حصہ شریعت مطالعہ تصوف تصور تصور کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے دل کو خالص کرنا سبحان اللہ اپنے دل کو خالص کرنا خالص کرنا ہر گندی عادت سے ہر گندی خصلت سے ہر گندے خیال یعنی کہنا ہے اخلاق اور آداد سے خالص کر کے پھر جو کام کرنا ہے اس کو صرف اللہ کے لیے کرنا ہر ہر اچھی صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہر بری صفت نکال دینا اپنے اندر سے اس کا مطلب یہ نکلا کہ تصوف میں وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جن کو اپنایا جاتا ہے سبحان کیا کیا جاتا ہے اپنایا جاتا ہے جن کو اپنایا جاتا ہے وہ عادات اور اخلاق اچھے جن کو نکالا جاتا ہے وہ برے یہ تصور میں بتایا جاتا ہے تاکہ خلوص پیدا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان زندگی گزارے اور جو کام کرتا ہے اس کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے صوفیہ بزرگوں فقیروں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ دل کی دنیا کو اتنا صاف کرتے ہیں کہ بندہ دنیا کا کام بھی اپنے اللہ کے لیے کرتا ہے سمجھ آ گئی بے شک جن کو سمجھا اور مانا جاتا ہے وہ عقائد ہوتے ہیں جن کو سمجھ کر ان کو کیا جاتا ہے وہ فکا کے احکام ہوتے ہیں بے شک اعمال ہوتے ہیں فقی اور جن کو سمجھ کر اپنے اندر پیدا کیا جاتا ہے اور باقیوں کو نکالا جاتا ہے وہ سب چیزیں تصور بتاتا ہے سبحان اللہ جب ظاہر باطن کے احکام بندہ پورے کر لیتا ہے تو شاید وہ ایسا آدمی باشریت ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق چلنے والا ہوتا ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ تین حصے شریعت متعارک کے ہمارے الحمد للہ اما کرام جو تھے چار وہ تینوں حصوں پر مکمل عبور بھی رکھتے تھے اور تینوں حصوں پر مکمل عبور رکھنے کے ساتھ عمل بھی رکھتے تھے سبحان اللہ عمل کا مطلب یہ ہے عقائد حقاق کو جانتے تھے اور صحیح مانتے تھے اعمال جائز ناجائز کو سمجھتے بھی تھے جو جائز تھے ان کو کرتے تھے ناجائز سے پرہیز کرتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے اور اپنی جانیں کرتے تھے اور جو اخلاق اچھے اور برے ہوتے ہیں برے اخلاق سے بچے اخلاق کے حسنا انہوں نے اپنایا یعنی یوں سمجھیے عقیدہ اہل سنت بھی کامل تھا ان کے پاس عمل بھی نبی پاک کی شریعت کے احکام فرویہ پر فرویہ پر کامل تھا اور جو تصور میں بتایا جاتا اس پر بھی پورے ان بلکہ وہ تو ان تمام چیزوں میں امام تھے خود پیشوا تھے سمجھ آ رہی یہ ایک اور بات ہے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ شان دیتا ہے اس کے ساتھ حسد رکھنے والے بھی ضرور ہوتے بے بے شک شک سمجھ لگی سیانے آدھے اترے بندے کا کن اثر کرنا بے شاندار نہیں ہوں گے بات مشہور ہے کہ تاجدار گولہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے اپنے بیٹے حضور بابو جی سرکار رحمہ اللہ کو دعا دی عرض کیا حضور دعا دیں آپ نے فرما اللہ تعالیٰ آپ کے سے زیادہ عرض کیا حضور یہ کوئی دعا ہے آپ نے بیٹے جب حاصل اسی وقت زیادہ ہوتے ہیں جس وقت شان زیادہ ہوتی ہے اب جتنا شان زیادہ ہوتی ہے حاصل اتنا سب سے زیادہ شان ہمارے آقا نامدار علیہ وسلم کی دیکھ لے دنیا میں ان کے حاصل کی تو ہمارے امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ امام الائمہ ہے اماموں کے امام ہیں آپ نے فقہ کی داغ بیل دل ڈالی بلکہ سنیے بخاری شریف ہو یا کوئی کتاب و حدیث کی اس کے اندر جس طرح باپ بنے ہوتے ہیں یہ تہارت کا باپ ہے یہ قائد فلاں ہے فلاں یہ طرح بھی امام صاحب نے ڈالی ہے ہمارے امام صاحب نے سب سے پہلے یہ نام نکالے ترتیب دی باپ بنائے سب بعد میں ان کی اتباع کرتے رہے چاہے کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے سمجھ آئی غرض ہے کہ ہمارے امام صاحب بے شک امام شافعی رحم اللہ امام شافی رحمہ اللہ آپ جو تھے حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے آپ کی والدہ محترمہ نے شادی کی تھی امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ محترمہ نے والد صاحب فوت ہو گئے تو والدہ محترمہ نے شادی کی حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے امام محمد رحمہ اللہ کی کتابیں تو سب امام شافی ان کے وارث بنے اور آپ فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ فقہ کے اندر مجھ پر احسان سارا محمد کا ہے اور امام محمد ہمارے امام صاحب کے خاص شاگرد ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی ساری فقہ لکھی اور ہم تک پہنچائی سبحان اللہ ہے کہ یہ کتنا ظالم لوگ ہیں ایسے پاک باز لوگ اب پاکی ان کی بیان کروں تو وقت کرتے تہذیب الکمال ایک کتاب ہے امام یوسف مزی کی یوسف مزی حافظ شمس الدین زابی کے استاد ہیں امام یوسف مزی محدث ابن کثیر کے استاد ہیں یوسف مزی رحمہ اللہ نے اسماع الرجال حدیث کو روایت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے حالات پر کتاب جمع فرمائی تہذیب الکمال خلائق ہے علماء محدثین اس کے اندر دیکھتے ہیں باقی سب ان کی اتباع کرنے والے ہیں بعد والے انہوں نے اور ہیں شافی مذہب کے مذہب شافی ہیں امام یوسف مرزی تہذیب الکمال کے اندر تہذیب الکمال کتاب کے اندر جب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر خیر انہوں نے چھیڑا ہے نا کیونکہ امام صاحب بھی تو حدیث کی روایت کرنے والوں میں سے ہیں جب ان کا ذکر خیر چھیڑا ہے تہذیب اور کمال کے اندر کمال کر دی سبحان اللہ کمال انہوں نے کیا کیا ہے امام صاحب کے خلاف جو جو کسی حاصل کی طرف سے کوئی بات تھی نا انہوں نے ایک بھی نہیں لکھی امام صاحب کی تعریفیں ہی کی ہیں کوئی بات خلاف امام صاحب کے نہیں لکھی کیوں نہیں لکھی حالت شافی مذہب کے تھے اس وجہ سے نہیں لکھی کہ ان کے دل ان کی نظر اور ان کی باریک بینی اور ان کی تحقیق تحقیقی نگاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کچھ ان کے خلاف کہا گیا ہے وہ لکھنے کے قابل ہی نہیں ہے یار ان کے خلاف جو بول رہے ہیں جو لکھ گئے ہیں وہ سب بکواس ہے اس کو ایک طرف کرو وہ لکھنے کے قابل نہیں ہے کمال کر دیا ہے اور امام سے جتنا ان کے صفحے بھرے ہیں امام صاحب کی تعریف میں انہوں نے پوری کتاب کے اندر شاید کسی کے بھرے ایسے لوگ اگر کوئی کہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے بخاری شریف کے اندر امام اعظم کو نیفا کا ذکر نہیں کیا ہم کہتے ہیں امام جعفر صادق جیسے امام کا ذکر بھی نہیں ہے بخاری میں جی۔ امام امام جعفر صادق سے ایک روایت بھی نہیں لی امام بخاری نے کیا امام جعفر صادق کو اٹھا کر پہن دو گے تو تمہارے پاس کچھ رہے گا لالمو کسی کتاب کے اندر کسی کا ذکر نہ آنا یہ اس کی شخصیت کی نفی کر دیتا ہے یہ سمجھ آئی کہ نہیں چلو اگر یہی بات ہے تو یہ بھی تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ بھی تو کہہ سکتا ہے تو یار حدیث پاک کے اندر امام بخاری کا کہاں دکھ رہا ہے تو پھر کیا کرو گے بھائی ہر کسی نے ان میں سے اسلام کی خدمت جو کیا نفس کے لیے نہیں کیا غیرت دینی کے لیے اپنے اپنے اشتہاد کے ساتھ انہوں نے خوب کیا بہت بڑی محنتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو مشکور فرمائے کیا فرمائے مشکور مشکور فرمائے فرمائے سمجھ نہیں آ رہی یہاں ہم لوگ خط لکھتے ہیں کہتے ہیں جی میں آپ کا بہت بڑا مشکور ہوں بڑے بے وقوف ہیں یہ الٹا اگلے کی تو اپنی تعریف ہے ہاں۔ مشکور کا مطلب ہوتا ہے آپ میرے شکر گزار ہیں آپ میرے شکر گزار ہیں ہاں۔ آپ میرا شکر کر رہے ہیں میں آپ کا مشکور ہوں آپ میرے شاکر ہیں اللہ یہاں پر کہنا چاہیے میں آپ کا ممنون ہوں سبحان اللہ کیا کہنا چاہیے آپ ممنون ہوں ممنون ممنون کا مانا ہے آپ کا احسان ہے مجھ کا مشکور نہیں کہنا چاہیے جیسے لوگ آپ کہتے ہیں جی بس کے اندر معتبانہ گزارش ہے یہ سکولی طبقہ بے وقوف ہمیں کہتے ہیں یہ بالکل جائل ہے مولویوں کو کچھ بھی نہیں آتا اور حال یہ ہے کہ ان کو الفاظ بھی سیدھے نہیں آتے اپنے اپنے ارادے اور خیال سے یہ تعظیم کر رہے ہوتے ہیں اور ہوتی تو کہتے ہیں گزارش ہے اب معتبانہ گزارش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ادب سکھاتے ہوئے گزارش کرتا ہوں سبحان اللہ اس کا مطلب ہے جس کو لکھ رہا ہے وہ گستاخ ہے وہ بے ادب ہے وہ بے ادا ہے اس کو تم ادب سکھا رہے ہو اب کوئی پیر کو لکھ رہا ہے حضور موت بانا گزارش ہے پیڑا گھر کو گیا ہو پیر بھی خود ہوا اس کو سمجھ نہیں ہے یہ کیا لکھا ہوا وہ ہے محتا گزارش گزار کیا لفظ ہے محتاطہ بانا ڈال پر زبر ہے محتہ بانا گزار بہت دبانا کا مطلب ہے جس طرح ادب سکھایا ہوا بندہ با ادب آدمی عرض کرتا ہے حضور میں اس طرح کرتا ہوں سبحان اللہ جس آنے والے بولتے ہیں ملزم عام لوگ کہتے ہیں ملزم ملزم وہ جی فلانا ملزم پھڑیا گیا وہ ملزم نہیں ہوتا لفظ ہوتا ہے ملزم ملزم تو وہ خود ہے بلزم جس پر الزام لگایا جاتا ہے اس کو ملزم کہتے الزام لگانے والے کو ملزم کہتے وہ الٹا پیڑا گھر کو جس پر الزام ہوتا ہے اس کو کہتے ملزم یہ تو ملزم ہو گیا ابھی آپ اس کا ملزم کون ہے اس پر یہ الزام لگا رہا ہے وہ کون ہے نہیں آ بارہ یہ ایسی غلطیاں ہیں جو عام مت الورود ہیں عام لوگوں کو درپیش ہوتی ہیں لیکن میں اس وجہ سے پر برتبی کر رہا ہوں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اپنے لیے وقت کا غزالی اور صاحب علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا حال دیکھ لو صرف ان کے ان کی جہالت سے میرا مقصود پردہ سبحان اللہ پتا چل جائے کہ یہ کچھ نہیں آ رہا اچھا تو بھائی تکلیف جو ہے نا تجدید دین کے اندر ہونے والی ملاوٹ کو ہٹا کر دین کو خالص پیش کرنا ہے تقلید اور تقلید دین کو انگریز کے پیچھے بدل دینا یعنی یہ تقلید فرنگی ہے تجدید اسلام نہیں تجدید اسلام ہمارے حضرت صاحب نے کی سبحان اللہ یار کیسی بات ہے خدا رسول کے حکام کو تو بدل ڈالا بغیر تو نے قانون انگریز کا تعلیم انگریز کی کو فرد کہہ دیا قانون اس کو فرد کہہ دیا سب کو اب ساری باتیں کفر کی اس پر اسلام کے کھپے لگا رہے ہیں تو یہ لانتی کے بچے اسلام کو بدل رہے ہیں یا اسلام کو نواں تازہ کر رہے ہیں اس سے زنگ اتار رہے ایمان سے بتاؤ بدل رہے ہیں یہ زنگ اتار رہے ہیں یا سراپا ہی زنگ بنا رہے ہیں سراپا ہی رہے ہیں جیسے مجھے ایک کہنے لگا جی وہ سنی کانفرنس ہوئی ہے ختم نبوت کے موضوع پر میں نے کہا یار وہ سنی ختم نبوت کے موضوع کہنے لگا میں نے کہا جی وہ تو نبوت کو نہیں مانتے ختم کو ختم کے محافظ کیسوں ختم نبوت یعنی پہلے نبوت کو مانو پھر نبوت کو آخری مانو تو وہ ختم نبوت بن جاتا ہے یعنی رسول ہمارے خاتم النبی جی ہیں تو میں نے کہا یار ووٹوں کو ماننے والا وہ تو نبوت کا ہی منکر ہوتا ہے ختم کیسے وہ ختم نبوت جس کو کہہ رہا ہے وہ ختم کا محافظ کیسے ہوگا خاتمیت کو کیسے مانے گا ووٹوں کے ماننے سے تو نبوت کا انکار ہو جاتا ہے بلکہ ووٹوں کو ماننے سے تو خدا کا انکار ہے بے بے شک شک جو خدا کے وہ سارے ووٹوں کو ماننے والے بول رہے ہیں پھر ختم نبوت کیسے کر رہے ہیں چور مچائے شور والی بات نہیں ہے یار چور مچائے شور اور لینو جب تک میں نے کہا ووٹوں سے تم دور نہیں ہوتے تم توحید اور رسالت کے قاتل ہو یار کیسی عجیب بات ہے یہ قاضی کی جماعت جو ہے نا قاضی کی جماعت قاضی حسین جانتے ہو نا جی، جی۔ جی، اس کا بڑا کون تھا اس کا بانی اس جماعت کا کون تھا ابو الحلام مودودی جس کو کہتے مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا جمہوریت موریت شرک اکبر ہے جمہوریت یہ ووٹ شرک کے اکبر ہے بڑا شرک کہتے ہیں یعنی ایسا شرک جس کی وجہ سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے شرک اصغر چھوٹا شرک کہتے ہیں ریا دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنا وغیرہ یہ چھوٹا شرک شمار ہوا ہے جس سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا شرک کے اکبر وہ ہوتا ہے جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے یار وہ مودودی کی جماعت کا مودودی کی جماعت کا جو خود بانی ہے یعنی مودودی وہ اس کو شیر کے اکبر لکھ رہا ہے اس کی جماعت دوارے وہ اٹھ رہا تو شیر کے اکبر کیوں بنتا ہے اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک ماننا بھی فرض ہے کے لیے ضروری ہے کہ یہ مانا جائے کہ عبادت میں بھی ایک ہے عبادت میں ایک ہے اسی طرح بندے کے صاحب ایمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ بندہ یہ احتیاط رکھے کہ طاقت اور فرما برداری میں بھی ایک ہے اس کا کوئی شریف سمجھ نہیں آ رہی بے شک عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں عبادت کے لائق وہی ہے کہتے ہو نا اگلی بات کیوں چھپا ہے کیے انہوں نے وہ بھی لا الہ کا مفہوم ہے تنظیر وہ نہیں سمجھاتے ساتھ میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں عبادت میں جس طرح اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں اگر کوئی مانے تو کیا ہوگا مشرق کافر ہو جائے گا اسی طرح اللہ تعالی کی طاعت اور فرما برداری میں اس کا کوئی شریک نہیں کیا مطلب یہ کے رکھنا پڑے گا کہ صرف اور صرف حکم چلانے کا وہی حقدار ہے باقی سب کا حکم اسی وقت ماننا جائز ہے جس وقت اللہ کے مطابق ہو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو نہیں ماننا جائز نہیں جس آدمی کا یہ اعتقاد نہیں وہ مشرق جو جی۔ یہ سمجھے کہ شیطان کا حکم شیطانی لوگوں کے حکم جو اللہ رسول کے خلاف کہتے ہیں ان کا حکم بھی ماننا جائز ہے مشرق وہ ایسے سمجھو جیسے کوئی کہے کہ بت سجدہ کرنا جائز ہے خود کو سجدہ کرنا جائز سمجھتا ہے مشرق نہیں ہے اسی طرح جو کہے کہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کے خلاف جو کرے تو اس کو ماننا ٹھیک ہے شیطان کہتا ہے دینا کرو ماننا ٹھیک ہے شیطان کہتا ہے شراب پیو ماننا ٹھیک ہے یورپ والے کہتے ہیں ایسا کرو ماننا ٹھیک ہے جو کہے یہ ٹھیک ہے وہ بھی اسی طرح کا مشرق ہے جس طرح کو بدھ کو پوجنے والا لا الہ کا مطلب یہی ہے عبادت کے لائق کوئی نہیں طاعت کے لائق کوئی نہیں کیونکہ الہ کے اندر یہ ضروری ہے الوحیت کے اندر یہی ضروری ہے کہ الہ الہ جس کو کہتے ہو باپ عبادت عبادت کے لائق یعنی عبادت اور طاعت کے لائق وہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت اور طاعت کے لائق نہیں ہے سنو آخری بات کرتا ہوں نبیوں رسولوں کی جو بات مانی جاتی ہے ان کے لیے اس کے لیے یہ احتیاط رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے بھیجا اللہ نے حکم فرمایا کہ ان کو مانو اور ان کی مانو بے شک بے شک اللہ تب ہم ان کی بات مانتے ہیں عرش مومن ہوگا اگر کوئی کہے کہ خدا تعالی خدا تعالی اگر روک دیتا اگر کہہ دیتا ان کی نہ مانو ہم پھر بھی ان کی مانتے خدا تعالی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے نبی رسول کو ماننے کے لیے وہ پکا کافر مشرق ہے بے شک بے شک بتاؤ نبیوں رسولوں کے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر ان کی ماننے کا تصور رکھے تو ایمان سے فارغ ہو بے شک اسی وجہ سے جگہ جگہ پر آیا قرآن پاک میں بے دن اللہ بے دن اللہ بے بے دن دن اللہ اللہ اللہ عمار صلی مل رسول اللہ میں ہم نے کسی رسول کو بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کا حکم مانا جائے بے عزم اللہ اللہ کی اجازت کے ساتھ سبحان اللہ اچھا اب ایمان سے بتاؤ کافروں کے حکم ماننے کی اجازت ہے رسولوں کو رسولوں کا حکم بغیر اجازت الہیہ کے اگر کوئی سمجھے مانے اور خدا کی اجازت کا اعتقاد نہ رکھے اور یہ سمجھے کہ اجازت نہ بھی دے کر اب ہم مانتے وہ تو کافر ابو جال جیسا ہو جائے گا بے شک بے شک اور جہاں پر اجازت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے حکم ماننے کی اجازت دے وہاں پر جو ان کے حکام کو جائز سمجھتا ہے مانتا ہے وہ آخری بات بے شک بے شک بھائی تجدید جو ہے نا دوسرے لفظوں میں جو سمجھیے ایک ہے پور پور کے اوپر پردہ ڈال دینا تاکہ لوگوں کو ہور نظر نہ آئے ایک ہے چڑیل کے اوپر پردہ ڈال کر چڑیل کے اوپر اور اوپر لکھ دینا یہ ہور بیٹھی ہوئی ہے آپ مجدد کون ہے کہ ہور کے اوپر پردہ ڈال کر اس کو چھپایا ہوا ہے تاکہ پہچانے نہیں کوئی چڑیل کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے لوگوں نے سمجھے یہ ہور بیٹھی ہوئی ہے اوپر لکھا ہوا ہے مجدد کا یہ کام ہے کہ چڑیل کے اوپر سے پردہ ہٹا کر بتا دے کہ یہ چڑیل بیٹھی ہے ہر ہور کے اوپر سے اتار کر دکھا دے کہ دیکھو یہ ہور ہے تم نے اس کو ہور بنایا ہوا ہے سبحان اللہ یہ مجدد کا کام ہے اب ظاہر بات ہے جس نے یہ دغا بازی کی ہوگی کہ چڑیل کو ہور اور ہور کو چڑیل سمجھ نہیں آ رہی سبحان تو جس نے ہور کو چڑیل اور چڑیل کو ہور ہور بنایا ہوا ہے جب آپ پردہ اٹھائیں گے وہ آپ کی کیا خدمت کرے گا کرے گا نہیں آپ کا دوست رہے گا نہیں یہ لانتی شیطانی طاقتیں جتنی ہے تم دنیا کی طاقتی طاقتیں اس وقت جو دنیا پر حکومتیں مسلط ہیں اقوام متحدہ کی حکومتیں انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے دین کی ہور پر پردہ ڈال کر اوپر چڑیل لکھ دیا بے شک اور چڑیل کے اوپر یعنی اپنے کفر اور بےمانی شیطانی ساری حرام زدگی پر انہوں نے کپڑا ڈال کر اوپر ہور لکھ دیا ہے بے شک دنیا اس کو ہور کو بچاری کو کیا کہہ رہی ہے چڑیل اور چڑیل کو ہمارے حضرت صاحب آئے انہوں نے آ کر پردہ اٹھایا انہوں نے کہا کون ہو ارے بھائی تعلیم فرنگی ہے وہ چڑیل ہے اس کو لانتی کے بچے رسول کی حدیث سے ثابت کر کے نوز بلاہور بناتے شک نظام فرنگی کا ہے تہذیب فرنگی ہے ساری بغیرتی لانت ہے لانت کو اسلام بناتے پھرتے ہیں کتی کے بچے بناتے پھر اور جو اصل اسلام ہے اس کو کہتے ہیں وہ تو ظلم ہے وہ تو فساد ہے وہ تو دنگا ہے وہ تو تباہی ہے وہ تو مولویوں کا بنایا ہوا ہے وہ کب دیا ہے رسول اللہ نے وہ وہی رہے تو ہم نے آ کر یہی کام کیا کہ چڑیل کے منہ سے پردہ ہٹا دیا اور ہور کے منہ سے بھی پردہ ہٹا دیا اب جتنے چڑیل کو ہور بنانے والے تھے وہ ملا اور پیر وہ حکومت ساری ہماری مخالف ہو گئی کک چڈی نہیں جانے بے شک میں کہ جی گل تو باقی تھی ٹھیک ہے سن کتنے کک چڈیا جب تھی چڑیل نو چڑیل ہی دکھا دیتا جڑی ہور سی ان لوگوں نے ہور ہور ہور نظر آئی وہ اسلام کی کو دیکھ چکے ہو ہو تم اس وجہ سے ہوں دیوانے کچھ لگا بڑا بے بے شک شک محنت سانو کرنی پی اللہ تعالی فضل نال اللہ تعالی حضور دے صدقے اے دا اجر اجر اس مالک کو منگنا تے نہیں چاہیے مالک بے شک ہاں، اساں دے بندے ہیں مزدور تھوڑے ہیں

تو سجنا مجدد اور تین کو بگاڑنے والے ان لائنوں کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی ادھر سے کلیم ہو ادھر سے پھر ان کے ساتھ سنگت ہو یہ کیسے ممکن ہے تو تم نے کلیم کو حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعون کا دوست پایا فرعون کو حضرت کلیم کا دوست دیکھا ہے تو یہ آج کلیمی کے دعوے کرنے والے جو پیر اور ملا بیٹھے ہیں دعوی کلیمی کرتے ہیں دوستی فرعون سے ہے شک انہیں کے لیے ہمارے اقبال کہتے ہیں کہ وہ اگر قوت فرعون کی درپردہ برین وہ اگر قوت فرعون کی دربردہ مری قوم کے حق میں ہے لانت وہ کلیم اللہ ہے وہ کلیم اللہ ہی وہ کہنا یہ سلیمی جڑی یہ آج کل دے دعوے والی کلیم اللہ ہی یہ آخنا کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہے ہم درویش لوگ ہیں ہم فقیر لوگ ہیں ہم ماشاء اللہ دین کے خادم لوگ ہیں لیکن دوستی فرعون کے ساتھ ہے درپردہ پردہ مریدی حضرت نے فرونوں کی آج خیر کل تو تو دنیا دنیا پھر خالی ہے نے میرے خیال سارا جگ نال ہی بھرے ہاں کیونکہ صرف قصہ سن کے ذہن کہ میں میں ایک فرعون ہوا گزر گیا جی ملا یزید نو پنج نے ہاں جی۔ اس واسطے کہ ذہن رحمت ہوئی ہے ایک یزید ہوا ہے وہ مر گیا ہے اس کے ساتھ جو کر سکتے ہو کرو اب تو دنیا حسین کے ساتھ بھری ہوئی ہے لہذا اب کس کے ساتھ بولنا ہے اب کس کے خلاف بولنا ہے ہوں کسے جدید نہ کوئی ہے نہ کسی کے خلاف بولو یہ آج سے بولنا یہ ہے بے شک بے شک وہ سمجھتے ہیں بھائی آج سارے حسین ہی نے اقبال سے پوچھو

ویس لو کم میں دسنا پیا سمجھا سبحان اللہ اللہ واسطے دسیا ہے ہے یا کوئی مقصد کہ کہ صرف کہانی سنائی سمجھ نہیں لگی جی نہیں کسی کہانی گلا حکمت ہوئی ہے جنہ دے کسے سنایا سو جنہ دیا گلا سنائی سو اسے واسطے سنائی سو بھی اے جہد پائیاں جان نبیاں پاکاں دیاں سنائیاں سو یہ جہد پائیاں جان سمجھا جے وارث انہاں دے سبحان اللہ پلیتاں دیاں سنائیاں سو سمجھا جے جہد پائیاں جان اے وارث پلیتاں دے بے شک سبحان لگی بے شک آن اللہ اچھی تجدید دین کے بگاڑنے کا نام نہیں فرنگی کی مرضی کے مطابق بنانے کا نام نہیں دین اللہ رسول کی مرضی کے مطابق جو دین ہے اس دین کو ظاہر کرنے کا نام ہے سبحان اللہ تجدید اس کا نام ہے اللہ رسول نے جی دین دیتا ہے اس شکل جو کچھ ادھر ادھر ملے انہوں سکتے ان کٹ کے تاکہ چڑیل چڑیل ہوئے گئے تبور سمجھ نہیں آ رہی اور سنو جو چیز پڑتا ہے خفا میں چلی جاتی ہے مجھے تو دس کو کر ظاہر کرتا ہے اس پر نشان بھی کرتا ہے یہ تک رکھا لینا یہ یقینی رکھا لینا یہ کوئی تجدید میں شامل نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ پردہ خفا میں ہی نہیں آپ دیکھتے ہیں ریونڈ والے بھی پگ رکھتے ہیں داڑھی رکھتے ہیں گئے گزرے بندے سے بھی پوچھو وہ پگ اور داڑھی کہتا ہے یار ہاں بالکل جی نبی کی سنت ہے یہ شمار ہوتا ہے ایسے بے شک بے شک جس کو سب لوگ سمجھتے مانتے ہیں مجدد کا یہ کام کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو سب سمجھتے مانتے ہیں اسی کو آ کے زندہ کرے گا کتنے پاگل ہے جدت کا یہ کام ہوتا ہے جو پردہ خفا میں ہوتی ہے چیز جس کو لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ دین ہے اس کو آ کر وہ بتاتا ہے کہ یہ دین ہے سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ سب نے پگڑیوں والے پاک رکھا دی اور داری رکھا دی وہ بھی بدعت ہاتھ وہ بھی بدعت جس طرح یعنی زندہ انہوں نے کیا کی زندہ پہلے بلکہ الٹا تبدیل کر دی کہ لوگوں کے اندر تصور تھا یار پگ سفید باندھو کالی باندھو اس سے سنت ادا ہو جاتی ہے پگ جس طرح کی باندھو سنت ادا ہو جاتی ہے بشرط کہ کافروں کی مشاقت کی نہ ہو بات جیسے سکھ لوگ مانتے ہیں سنت ادا ہو جاتی ہے لیکن ان ظالموں نے سب پگڑی کی شرط لگا کر لوگوں کے ذہن کے الٹا بگاڑ کے رکھ دیا کیا وہ سمجھتے ہیں یہ خود جو سابی پگڑی والے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک سابی پگڑی نہ ہو تو اسلام میں تم نہیں آتے بے شک دعوت اسلامی جب دعوت اسلامی لوگ سمجھتے ہیں نہیں آتے تو اسلام میں تو نہیں آئیں گے پھر دعوت اسلامی کے تو وہ اسلام سمجھتے ہیں بے شک دعوت اسلامی اس کا نام بتا رہا اسلام کی دعوت بے شک نہیں سمجھ آ رہی وجہ سے ہم نے کئی مرتبہ پکڑا ان سب پگڑی والوں کو سب پگڑی باندھ پاک شریف باندھ کر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے داڑھی بھی اس کی تھی سب کو میں نے کہا صاحب پگڑی والوں کو بتا یہ اسلام میں ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا یہ دعوت اسلامی میں ہے کہنے لگا نہیں بے شک میں نے کہا پھر سوچ لے اسلام میں ہے یہ کہا ہاں میں نے کہا دعوت اسلامی میں ہے کہتا ہے نہیں میں نے کہا اس کا مطلب یہ تیرا بیڑا گرد تمہاری دعوت اسلامی اور ہے اسلام اور ہے اسلام اور ہے دعوت اسلامی اور ہے تمہیں شرم نہیں آتی اسلام میں داخل ہے تمہاری دعوت اسلامی پکا رہ گیا اکا بکا رہ گیا جو اسلام میں داخل ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے میں داخل بے شک ہمارے ہماری جماعت کا ہے اسلام میں داخل اور ہمارا نہیں ہے یہ کیسے جی بکرا ہم اسلام کے نہیں ہے ایک آدمی اسلام کا اور ہمارا نہیں ہے تو پھر ہم اسلام میں نہیں ہیں اگر ہم اسلام میں ہیں تو جو اسلام میں ہے وہ ہمارا ہے سبحان اللہ وہ ہم میں ہے سمجھ آئی نا تو فدو ملا جو ہے نا اقبال میں یہ کہتے ہیں یار یار تو ایسے لگائے رکھتے میں نے کہا اقبال نے بھی خود میں کہا اقبال نے کہا اقبال اگلے دن آئے نا میں نے ان کو کہا انہوں نے اپنا تعارف کروایا ایک اور ملا آ گیا برالر میں نے بیس بیس سال میں نے فوج میں نوکری کیا ہے اور بیس دس سال میں لندن میں رہا ہوں میں فلان کیا میں تو سڑتا بلتا گیا میں میرے تو ایویں سی جی میں بندہ کو بلا آ کر میرے یو کراوے تعارف میرے کہ جناب حضرت صاحب کی پوچھ دو میں سو پانچ سال تک گوہ کھاتا ہے حضور دس سال میں کٹر جمع ماری رکھے ہیں سرکار میں اس تو بعد پانچ سال میں جناب جی اپنا موتر پیندا رہا

میں گسا جا دیکھا تارف کرا رہا سی نا پھر وہ آپ شروع ہو گیا میں بل بل سڑ سڑ کے نا میں کہا جی ساڈا ایک مختصر جا تارو پہ تو تسی سن لو سبحان اللہ میں کہا جی ساڈا تارو پہ اللہ میں اقبال تو کسے پوچھیا سی اقبال اپنا تعارف تو کرا اس آخیا یار میرا تعارف اتنا ہے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند ہے ابلہ مسجد ان مسیطا ملوڈے انہوں نے ابلا مسجد ابلا زمانہ ہوتا ہے بے وقوف سے فدو ہوں کی آخو گے میں آنا فدو اقبال تہذیب کا فرزند تہذیب کا سو سو سو سکولیاں نو دی دی دی حیثیت حیثیت حیثیت دسی دسی کہ کی تے جڑا جڑا ساڈا ساڈا طبقہ طبقہ اے ہیں ابلہان مسجد مسیتاں دے مسیت ہاں مسیتاں مسیطا پودو نماز پڑھان دا پتہ ہے نہ کوئی دین نہ کوفر نہ اسلام نہ قوم کتنے دنیا جا رہی ہے کی کرنا ہے کی انہوں نے دینا ہے بیان کی اسلام کا تقاضا کی ہے اسلام کی چاہتا ہے نہ کوئی مرے نہ مرے ساٹے ٹھیک دے پانچ روپیے آپ ہوں مسجد نے خود ٹھیک آ کے اقبال کے نہیں تہذیب کا فردان آخیا سکولوں مطلب ہے انگریزی تہذیب کی نقل

اگر کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں میں ابلا ہے مسجد ہوں نہ میں مسجد نہ بدھو ہاں، اپنے آپ نے بارے کے ہوں نہ تہذیب کا فرزند نہ میں نوی تہذیب کا کوئی لوں جی گا نہ میں فرنگی ماحول کا لوڈا

مشکل ہے کہ ایک بندہ حق دین و حق اندیش بادشاہ کے توبے کو کہے کوہے دما دماوند دما وند دما وند پہاڑ ایران دا مشہور دما کہندا اقبال او بھوسا توڑی او تک تنکیاں دا ڈھیر لگا پیا کوئی مطالبہ کرے اکھ کھڑے بندے سے

میں آ سکنا مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے تو اندر کی بے خاشاک اندر دوسرے دن کے دن کے کہا تو اندر جیسا دیر لگا ہوئے دونوں انہوں کوہ دما بند دما بند پہاڑ آ کے ایک یہ بہت مشکل گل ہے یہ کا وات ویر ہے یہ میں انہوں اپنا تعارف کرایا میں گجمولی صاحب میرا صرف نہیں تعارف سبحان اللہ سبحان اللہ تے بس پھر میں شروع ہویا او دے تار والے پاسے اوئے ہوئے اوتے میں گل کی کردا سا پاسوں تو اس لانتی اس کے گل بدان دی بے شک حق پہ اس میں کہ چلو نکلے تو چل چل چل چل تیرے کنے آ کے میرے کولا اچھا۔ ہے ہاں، سدیا سی میں ہاں۔ تو پہلا پوچھتے لینا جی نال آ رہا سا وہ پوچھتے لینا بھی کرتا کی پہنچا گا تو کی کرے گا میں خدمت کرنا ہونا کھوانا پیانا ہونا چاہ شاہ پلانا ہونا اللہ تعالیٰ پھر جڑا متار دیتا ہے جب وہ پھیرتا ہونا انہوں کو قسمت والا ہی پہنچا بے شک

تجدید کا فرق مجدد آتے رہیں گے لیکن یہ مجدد نہیں اور یہ بھی ذہن چ رکھا جی وہ مجدد آخر دیا آپ مجدد آخ بے شک بے شک بے شک چلو پانی کا